السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے خاص خاص چمکتے دمکتے ساتھیوں امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے مطلب کیا تیاریاں ہوتی ہیں رمضان کی بتائیے گا مجھے آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور مزیدار کہانی جس کا عنوان ہے بھیا کے روزے اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے احمد حاطب صدیقی نے ڈز کی آواز سے سلیم بھیا چونک پڑے اتنے پٹاخے چلا رہے ہیں یہ جیسے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کل پہلا روزہ ہے اچھا تو بھائی جان آپ کو معلوم ہے کہ کل پہلا روزہ ہے باجی سریا نے شرارت کے لہجے میں کہا لو یہ بھی کوئی بھولنے کی بات ہے بھیا بولے لیکن بھیا آپ تو ہر سال بھول جاتے ہیں طاہر بولا کیسے <laughs> پورے تیس کے تیس روزے رکھ کر نجمہ مسکراتے ہوئے بولی یہ بات ہے تم سب بہن بھائی مل کر میرا مذاق اڑا رہے ہو لیکن میں تم کو بتائے دیتا ہوں اب کی دفعہ میں تیس کے اکتیس روزے نہ رکھوں تو میرا نام سلیم نہیں بھائی جان نجمہ بولی تو اب کی دفعہ آپ عید کے دن بھی روزہ رکھیں گے اس پر ہم سب مسکرانے لگے اور بھیا کھسیانے ہو کر باہر نکل گئے سحری کے وقت ہم سب بھیا کو جگانے گئے تو معلوم ہوا کہ بھیا نے سحری کھا لی ہے امی سے پوچھا تو وہ بولی سلیم کو جگایا تو تھا سحری بھی کھا چکا ہے لیکن کہتا تھا کہ پرویز طاہر نجمہ اور سریا کو صرف یہی بتائیے گا کہ سلیم نے سحری نہیں کھائی وہ اٹھ پہرا روزے کا رکھے گا صبح سات بجے کے قریب ہم مولوی صاحب سے قرآن مجید کا سبق پڑھ رہے تھے کہ بھیا سلیم بھی منہ لٹکا اندر داخل ہوئے ہاں، سلیم میاں روزہ رکھا ہے مولوی صاحب نے بھیا سے پوچھا آ ہاں، رکھا تو ہے لیکن اٹھ پہ رکھا طاہر نے مولوی صاحب کی بات کا جواب دیا کیوں تاکہ تیس روزے پندرہ دنوں میں پورے ہو جائیں نجمہ مسکراتے ہوئے بولی مولوی صاحب نے قہقہ لگایا اور بھیا چیخ کر بولے مولوی صاحب آپ بھی ان کے ساتھ مل کر میرا مذاق اڑا رہے ہیں میں روزے سے ہوں نہیں تو ان کو بتا دیتا اتنا کہہ کر بھیا باہر نکل گئے مولوی صاحب کے جانے کے بعد نجمہ بولی مجھے تو بھیا کے روزے پر کچھ شک معلوم ہوتا ہے ہم نے اس کی تائید کی لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ بھیا روزے سے ہیں میں بولا وہ ترکیب نہ کریں طاہر نے کہا کون سی وہی جو پچھلے سال آپ سے کی تھی ٹھیک ہے نجمہ نے کہا اور ہم بازار کی طرف چل دیے یہ پھل اور مٹھائی کہاں سے آئے ہیں میرے کمرے میں بھیا کمرے میں داخل ہو کر بولے آپ کے دوست حمید دے گئے ہیں اور کہہ گئے ہیں ہم ابھی آتے ہیں میں بولا بہتر اب تم جاؤ حمید آئیں تو انہیں اندر بھیج دینا دروازہ کھولو سلیم طاہر اپنی آواز بدلتے ہوئے بولا کون ہے بھیا اندر سے بولے میں ہوں حمید اچھا حمید تم آ گئے ذرا آہستہ بولو بھائی میں دروازہ کھولے دیتا ہوں ادھر ادھر دیکھو کہیں کوئی چھپا تو نہیں کوئی نہیں دروازہ کھولو دروازہ کھلتے ہی ہم سب اندر گھس گئے بھیا کی طرف دیکھا تو وہ منہ میں لڈو رکھے منہ بند کیے کھڑے تھے کیا ہو رہا تھا بھائی جان طاہر بولا کچھ نہیں لڈو کھا رہے تھے باجی نے کہا نہیں نجمہ نے کہا میں بتاتی ہوں بھیا روزے کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے تھے وہ کیوں تاکہ تیس روزے پندرہ دنوں میں پورے ہو جائیں اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم ہلکی پھلکی سی تھی مگر مجھے یقین ہے کہ ہمارے کہانی زبانی کے ساتھی ایک دن میں ایک ہی روزہ رکھتے ہوں گے تمام تیس روزے پندرہ دنوں میں نہیں پورے کرتے ہوں گے کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھا کیجیے اور بہت دعا کیا کیجیے اللہ حافظ